اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب اب میری نگاہ ہو جچنا نہیں ہوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی حق میں ہے تاب سخن کس کو سب سخن مانے حیرت پڑے دیکھے جیسے میرے سر کا بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سر کا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا اور بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد احسانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے سرکار ہے نہیں کوئی تو مانگنے والوں مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا ہاں جیسے میرے سرکار شمس دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم میں شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلم دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری دل کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ کا ہوا گے نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے یہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے دکھائی شہا تیرے شہروں کا نام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش باری تیرا محل میں راز ہے روح امی تو ہی سروارے ہر دو سراب ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم جیسے سرکار گے ہاں اج سکھ مت دی بدھیری ہے کیوں دنڑی اداس گھنیری ہے اج سکھ مت دی بدھیری ہے کیوں دننی اداس گھنیری ہے لو لو شوق شاپ اج میں نانا جڑیا مکھ چند بدر شا شانی ہے مکے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مکھ مور مد بھریاں صورت میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا کچا کھاتے رب نے شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ مالا کا کتنے محنت علی کتنے تیری سنا گستا سخیاں کتنے جاڑیاں جیسے میرے سر کا گئے ایسا نہیں کوئی واہ کیا جد کرم ہے شہ بجہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا خطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے ارے میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دیے ہیں واہ کیا کرم ہے ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی میں سب سے یا رسول اللہ میں قربا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے میں زبا تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں دبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے چینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سدائے ایسے یہ امن و اماں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوہے مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمض کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے وہ پیز دیے یہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں میں لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کیے آب نیرم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک یہ سترے بدا تمہارے لیے دیا چھپے ہوئے خور کو لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا تمہارے لیے جیسے میرے ہے ایسا نظر دیکھ مگر دے ادب سے ایزب نظر مگر دے ادب سے گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی یہ گنبد گزرا ہے تماشا نہیں کوئی سرکار